حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کسی چیز میں اتنی چھوٹ نہیں دی جتنی نماز جنازہ میں دی ہے یعنی اس کے لیے وقت کی حد مقرر نہیں کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1501